حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں اپنے اون پر کعبے کے ارد گرد طواف فرمایا آپ اپنی مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے اس لیے کہ آپ کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ سے لوگوں کو مار کر ہٹایا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھہتر